شاہ صاحب نو اور دس محرم کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتائیے ہاں سیاح ستہ میں حدیث شریف ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدین شریف تشریف لے گئے تو صحابہ کرام علی مریدوان حضور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کے یہود جو ہیں وہ دس کو روزہ رکھتے ہیں وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے شکن جیسے نکالا بنی اسرائیل سے ان کو نجات ملی اس لیے وہ روزہ رکھتے حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ اس کے تو ہم مستحق ہیں کہ موسا علیہ السلام کی یاد بنا تو تم بھی روزہ رکھو اس سے ایک تو یہ بات کا پتہ لگ گیا کہ کوئی دن اگر بزرگوں کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کی یاد منانا جائز ہے سمجھ گیا جیسے میلاد النبی ہے اب یہ دیکھیں وہابیت کی کھوپڑی کہ میلاد النبی منانا تو حرام ہے میلاد النبی کا جلوس نہ جائے اتنا بوز فتح و رشیدیہ جو ہمارے پاس موجود پوچھا رشید گنگوئی صاحب سے حضرت یہ میلاد النبی اور دوسرا ذکر ہے امام حسین کی شہادت روایات صحیح کے مطابق اس کو پڑھا جائے اور اس میں کچھ کیا جائے نقطی دانے وغیرہ جو تقسیم کیے جائیں شیرنی وغیرہ وہ کیا ہے فرما حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے اچھا پوچھا کہ ہولی اور دیوالی کی جلیبی اگر آئے نقطے دانے اگر آئیں ہندو اگر کوئی تحفہ بھیجے وہ کہتے ہیں بالکل جائے ارے کہاں ہے بھیا یعنی حضور کے نام کی امام حسین کے نام کی تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ہندو کے موقع پر دیوالی اور ان کے جناب جو عیدیں ان پر جلیبی بھی جائے نقطی بھی جائے سب جائے آپ کو تعجب ہوگا یقین بھی نہیں آئے گا آپ لیکن اس فقیر کے پاس کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے شمشیر صداقت ہے میرا کتب خانہ بہت منتشر ہے وہاں میمن مسجد میں تلاش کرنے پہ مل جائے گا تو اس میں دو تین خط اس میں ہیں جس کا رد اس میں لکھا گیا آپ یقین نہیں کریں گے پہلے میں آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ریکارڈ میں موجود ہے یہ بات رام احت شام الق تھانوی ایک ان کے پرانے مولوی رہتے تھے کھارا در میں کھارا در میں کا لال مسجد ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی لال مسجد اس کے پیچھے ایک حکیم صاحب تھے حکیم صاحب کا نام تھا عبد الجبار وہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور کیا کہتے ہیں اور حکیم بھی تھے حکمت کرتے تھے پڑھاتے وغیرہ تھے ان کا نام عبد الجبار تھا اور بھی ایک دو مفتیوں کے دستخط ہیں انہوں نے باضابطہ یہ فتویٰ دیا کہ محرم کا شربت جو ہے گدھے کے پیشاب سے بھی زیادہ حرام کیا کیا بولی بول رہے ہیں آپ یعنی محرم کا شربت گدھے کے پیشاب سے زیادہ جو ہے وہ خبیص ہے یہ کیا ہے اور ہولی دیوالی کی نکتیاں جائز ہولی دیوالی کی شیرنی جائز اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے ان کا مشرب اور مسلک کیا ہے اچھا بنیادی کیا مسئلہ ہے انہوں نے پوچھا تھا وہ دیکھیے جی روزے ٹھیک ہے نا اس سے پتہ لگا کہ دن منانا جائز ہم موسیٰ علیہ السلام کو منانے کے مستحق پھر صحابہ نے کہا حضور اس سے تو مماثلت ہو جائے کہ ہم بھی دس کا روزہ رکھیں وہ بھی دس کا فرما تم اس کی مخالفت کرو کا وہ کیسے فرما تم نو کا بھی رکھو دس کا بھی رکھو انشاءاللہ آئندہ سال ہم اگر رہے ہم نو کا بھی روزہ رکھیں گے دس کا بھی روزہ رکھیں گے یہ ظاہر ہے کہ مقدس اور یہ امام حسین کے شہید ہونے سے مقدس نہیں ہوا یہ دن یہ روز اول سے یوم عاشورہ بہت برکت کا دن کہلاتا تھا پھر مسلمانوں میں جب امام حسین شہید ہوئے تو اس کو بطور نظر و نیاز ان کی یاد وغیرہ میں اس کو منایا جانے لگا ورنہ یہ تو حضور علیہ السلام کے دور سے پھر حضور علیہ السلام نے اس کی برکت بیان فرما دی نو اور دس کے روزے کی تو اس لیے اس کی اور برکت جو ہے وہ ظاہر ہوئی امام حسین جب شہید ہوئے تو مسلمان یہ رواج بھی ہو گیا کہ چلیے اس میں محرم میں شربت بنایا جائے اور فاتحہ کی جائے یا شہادت کا تذکرہ کیا جائے یہ اس کی شریع حیثیت جی صاحب